وہ القاہر فوق عبادی ہی اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے وعیو علیکم علحفن اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے حتیٰ ادا جا احدکم قب البہ حتیٰ کہ جب تم میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے توفت ہو رسو اس کو فوت کرتے ہیں قبض کر لیتے ہیں ہمارے بھیجے گئے فرشتے وہم لا یفرتون اور وہ کوتاہی نہیں کرتے ثم ردو اللہ مولاهم الحق پھر وہ اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا سچا مالک ہے لا الہ لا علا لہ الحکم وهو اسرع الحاسبین خبردار اسی کا حکم ہے اور وہ حساب لینے والوں میں جلد حساب لینے والا ہے حساب لینے والوں میں سے تیز ہے قل میون جی من ظلمات البر والبحر کہہ دیجئے کون تم کو نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے تدعونہ تدرعا و خفیتا تم اس کو پکارتے ہو گڑ گڑاتے ہوئے اور خفیتا لئن انجانا من حاضی اگر اس نے ہم کو نجات دے دی اس سے لنکونن من الشاکرین تو البتہ ہم ضرور ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے قل اللہ ينجيكم منها کہہ دیجئے اللہ ہی تم کو اس سے نجات دیتا ہے کل کرب اور ہر دکھ سے ثم انتم تشریکون پھر تم شرخ کرتے ہو یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہر قسم کی کرب یعنی بے قراری سے نجات دیتا ہے تو اللہ کے سوا جب یہ لوگ پھنس جاتے تھے تو اور جن جن کو یہ پکارا کرتے تھے وہ سب انہیں بھول جاتے تھے پھر خالص اللہ کو پکارتے تھے القادر من ارجولی کم کہہ دیجیے کہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب بھیجے او یلبی سکم یا تمہیں گروہوں میں خلط ملت کر دے سباد اور تمہارے بعض کو بعض کا مزہ چکھائے یعنی لڑائی کا دیکھ کے فنصرف الیاتی کیسے ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں آیات کو لعلہم یفقہون تاکہ وہ سمجھیں وہ قدب قوم کا وہ الحق اور اس کو آپ کی قوم نے جٹلایا جبکہ یہ حق ہے قل کہہ دیجئے لست علیکم بوکیل میں تم پر ہرگز کوئی نگہبان نہیں ہوں لکل نبا مستقر ہر خبر کے لیے ایک وقت مقرر ہے واقع ہونے کا ایک وقت ہے وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ اور ان قریب تم جان لو گے وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا اور جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو خوض کرتے ہیں ہماری آیات کے بارے میں فعارض ان پس بس آپ ان سے اعراض کیجیے حتیٰ یا خود حدیث غیری ہی حتیٰ کہ وہ داخل ہو جائیں لگ جائیں اس کے علاوہ کسی اور بات میں کسی اور بات میں مشغول کر دیا خوض کرنا ہوتا ہے فضول قسم کی بات کرنے کو کہتے ہیں وہ اما یونسی شیطان اور اگر شیطان آپ کو بھلا دے فلا بعد ذکر مع القوم ظالمین تو یاد آنے کے بعد ظالم قوم کے ساتھ نہ بیٹھیے تو اس حدیث آیت سے پتہ چل رہا ہے کہ شیطان یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلاوا سکتا ہے تو جو حدیث ہے جس میں یہ آتا ہے کہ نبی صلاحۃ والسلام پر جادو ہوا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس میں بھی یہی ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کام بھول جاتے تھے کر لیتے تھے اور ہوتا تھا شاید میں نے یہ نہیں کیا تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ لوگ یہ کیا ہو گیا نبی لسلاۃ والسلام بھول گئے یہ تو شان رسالت و شان نبوت کے خلاف ہے حالانکہ یہ بات نہیں نبی کا بھول جانا یہ کوئی عیب نہیں ہے انسانی فطرت ہے اور بلکہ یہ ایک بہت بڑی خوبی ہے کہ نبی کے اندر نسیان ہونے کے باوجود دین محفوظ ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں تو یا تو اللہ تعالیٰ واضح کہہ رہے ہیں کہ شیطان بھلوا دے آپ کو یعنی شیطان کا بس بھی انبیاء پر چل جاتا ہے انبیاء پر اگر چل جاتا ہے تو پھر جو باقی نیک سارے لوگ ہیں وہ کس بات کی بولی ہیں پیچھے بھی آپ پہلے اس بارے میں پڑھا رہے ہیں کہ اما مان من آیاتن او ننسی ہا نہ بھی خیری ہا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی آیت قرآن مجید کی وہ ہم آپ کو بھلوا دیں یا منسوخ کر دیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر ہے تب لے جائیں گے ہاں جی ٹھیک ہے تو ادھر آ رہا کہ شیطان بھی نبی نے سلا کو کوئی بات بلوا سکتا ہے اس میں تو واضح آ گیا نا اما یونسی فما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون اور ان لوگوں کے ذمے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے کوئی چیز نہیں لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بچ جائیں وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهَوًا اور چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو اتخذوا دینہم لعبا و جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا غرت ہم الحیات دنیا اور دنیاوی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا وذکر بھی ہی اور اس کے ذریعے نصیحت کیجیے لیس لها من کا اللہ ولی ولا شفیع وذکر بھی اور اس کے ذریعے آپ اس کے ساتھ آپ نصیحت کریں کہ کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے انتب سال نفسم بیما کا سبق کوئی جان اس کے بدلے ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے جو اس نے کمایا یعنی اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے کہیں کوئی آدمی ہلاک نہ ہو جائے لئی صلاح اللہ ولی ولا شفیع اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی مددگار نہیں ہوگا وہ ان مِنْهَا اور اگر وہ فدیہ دے دے تمام تر فدیہ تو وہ اسے نہیں لیا جائے گا وہ الَّذِينَ أُبْسِلُوا ابسیلو بیما اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہلاک کیے گئے اپنے اعمال کی وجہ سے اپنے کاموں کی وجہ سے حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان کے لیے گرم مشروب ہے اور دردناک عذاب ہے قل کہہ دیجئے اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا کیا ہم اللہ کے سوا اس کو پکارے جو ہم کو نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان ونرد على آقابنا بعد اذ هدانا اللہ اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی کلذ استهوت الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى فينا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 نماز قائم کرو اور اس سے ڈرو وہ الدی تشرون اور وہی ہے کہ جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے وہ وہ خلق السماوات والارض بالحق ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا وہ یوم یقول کن فیکون اور اس دن وہ کہے گا ہو جا پس وہ ہو جائے گا قول اس کی بات بر حق ہے ورہ الملک یوم ينفخ فی فقوف اور جس دن سور پھونکا جائے گا اس دن اسی کے لیے بادشاہت ہے عالم الغیب والشہادہ وہ غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے وہ الحکیم الخبیر اور وہ خوب حکمت والا بہت خبر رکھنے والا ہے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ جا أَتَتَّكِدُ أَصْنَامًا آلِهَا اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آذر کو کہا کیا تو بتوں کو معبود بنانے والا ہے معبود بناتا ہے انی اور قوم کا فی غلال مبین یقیناً میں تجھے اور تیری قوم کو واضح گمراہی کے اندر دیکھتا ہوں کلال کنوری ابراہیم ملاکوت سماوا کیول اور اسی طرح ہم ابراہیم کو زمینوں اور آسمانوں کی سلطنت دکھاتے تھے وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِنِينَ اور تاکہ وہ یقین پورا یقین رکھنے والوں میں سے ہو جائے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآَا كَوْكَبَا قَالَ هَا دَا رَبِّي جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ستارے کو دیکھا جب رات نے اس پر اندھیرا کیا تو اس نے ستارے کو دیکھا اور کہا یہ میرا رب ہے فلما افالا قال لا احب الافلین تو جب وہ غروب ہو گیا تو اس نے کہا میں غروب ہونے والوں سے محبت نہیں کرتا فلما را القمر بازغا تو جب اس نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا قال هذا ربی کہا یہ میرا رب ہے فلما تو جب وہ غروب ہو گیا قال ان لم يهدني ربي لا من القوم الضالين تو اس نے کہا کہ یقینا اگر مجھے میرے رب نے ہدایت نہ دی تو میں ضرور گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا کالا کہا یہ میرا رب ہے یہ زیادہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے فلما افلت جب وہ بھی غروب ہو گیا کالا تو کہا یا قوم انی بری ام اما تو شری کون اے میری قوم یقیناً میں اس سے بری ہوں جو تم شرک کرتے ہو انی وجہ تو فطر السماوات والارض حنیفا میں نے اپنے چہرے کو اس ذات کے لیے متوجہ کیا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے والا ہے جس نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا ہے حنیفہ یکسو ہو کر وما انا من المشرقین اور میں مشرقوں میں سے نہیں ہوں اور اس سے جھگڑا کیا اس کی قوم نے کالا کہا تو حاجونی فی اللہ کیا تو مجھ سے اللہ کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہو وقد ہدانی حالانکہ اس نے مجھ کو ہدایت دی ہے ولا اخاف ما تشریکون به اور میں اس ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو اس اللہ کے ساتھ اللہ ان یشاء ربی شیئا اللہ کے اگر میرا رب کچھ چاہے واسع ربی کل شعین علما میرا رب ہر چیز پر علم کے اعتبار سے وسیع ہے افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے وکیفہ اخاف ما اشرک تم اور کیسے میں ڈروں اس چیز سے جس کو تم نے شریک ٹھہرایا ہے ولا تخافون انکم اشرکتم ما لم ينزل به اور تم اس بات سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اللہ کے ساتھ وہ کچھ شریک ٹھہرایا ہے کہ جس کے بارے میں اس نے تم پر کوئی دلیل نازل نہیں کی حق بالامن ان کنتم تعلمون تو دونوں فریقوں میں سے امن کے زیادہ حقدار کون ہیں ان کنتم تم اگر تم جانتے ہو اللہ مهتدون وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ خلط ملط نہیں کیا یہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں ہدایت پانے والے ہیں ظلم سے یہاں پہ مراد شرک ہے یعنی ایمان لانے کے بعد بندہ اگر شرک نہیں کرتا تو پھر وہ امن کا حقدار ہے تل کا حجت سنا آتے ابراہیم اعلی قومی نرف ادارا جات اور یہ ہماری دلیل تھی جو ہم نے ابراہیم کو دی اپنی قوم پر نرف ادارا جات ہم جس کے چاہتے ہیں دراجات بلند کرتے ہیں ان نوربا کا حکیم علیم تیرا رب بہت حکمت والا اور خوب جاننے والا ہے وَيَعْقُوبَ اور ہم نے عطا کیا اس کو اسحاق اور یعقوب کلن ہدینا ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی ہدینا من قبل اور نو کو اس سے پہلے ہدایت دی وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اب سلیمان وَأَيُّوبَ ایوب یوسف وَهَارُونَ و اور اس کی اولاد میں سے داوود سلیمان ایوب یوسف موسا اور ہارون کو وہ نجل محسنین اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں وہ دکریہ و یہیا و عیسیٰ و الیاس اور دکریہ اور یہیا اور عیسیٰ اور الیاس کل صالحین سب کے سب نیکوں میں سے ہیں وہ اسماعیلا ولیسا و یونسا ولوطا وہ کلن فقبلنا العالمین اور ہر ایک کو ہم نے جہانوں پر فضیلت دی ومن آبا اہم بدریاتیم و اخوانہم اور ان کے آبا ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے وجتبیناہم تبینہ ہوں اور ہم نے ان کو چنا اور ان کو ہم نے ہدایت دی الى صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف ذالک اللہ یہدی به من من یشاء عباده یہ اللہ کی ہدایت ہے اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے ولو لحبط عنهم ما كانوا يعملون اور اگر یہ بھی شرک کرتے تو ان سے بھی ضائع ہو جاتے وہ اعمال جو یہ کرتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ اگر اس کے ساتھ یہ لوگ یعنی اہل مکہ کفر کریں فقد وکلنا بها قوما ليسوا بها بكافرین تو ہم نے اس کو ایسی قوم کے سپرد کیا ہے جو اس کے ساتھ کفر کرنے والے اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں الدیند اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے فبی تو ان کی ہدایت کی ہی پیروی کر علیہ اجرا کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ان ہوا للعالمین یہ تو صرف جہانوں جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اجر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ہے دنیا کے ساز و سامان کا اجر اور ایک ہے آخرت والا اجر تو جو آخرت والا اجر ہے وہ تو اللہ کسی اور کوئی دے ہی نہیں سکتا اس کا تو مطالبہ کسی سے کیا ہی نہیں جا سکتا اور جو دنیاوی اجر یعنی کہ جس کو آپ اجرت کہہ لیتے ہیں تو اس کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے اور یہ اہل دنیا ایک دوسرے کو اجرت دیتے ہیں اور اگر کوئی آدمی اجرت کا سوال نہیں کرتا اجرت مانگتا نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کے لیے لینا ہی جائز نہیں اس کی مرضی ہے نہیں لے رہا اب کئی لوگ مثال کے طور پر ڈاکٹر حضرات وہ مریض کو چیک کرنے کی مشورہ دینے کی فیس لیتے ہیں لیکن اگر ان کا کوئی قریبی آ جائے یا کوئی واقف آ جائے اسے نہیں لیتے ان سے وہ نہیں مانگتے سوال نہیں کرتے تو سوال نہ کرنے کا مانگنے کا مطالبہ نہ کرنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ کسی سے بھی نہیں لیتے ہاں کئی نہیں لیتے کئی لیتے ہیں اچھا۔ تو نہ لینے جو نہیں لیتے اس سے یہ نہیں ہوتا کہ جو لیتے ہیں ان کے لیے بھی نجائز ہو گیا ان ہوا اللہ قرآن العالمین یہ تو صرف جہان والوں کے لیے نصیحت ہے اما قدر اللہ حق کا قدر ہی اور انہوں نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کا حق تھا ما انزل اللہ علی بشر من شئی جب انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ بھی نازل نہیں کیا قل کہہ دیجئے من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس کہہ دیجئے کہ وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسی علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے اس میں نور تھا اور لوگوں کے لیے ہدایت تھی قرافیسا تم اس کے اوراق کرتے ہو یعنی اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہو تب دونا و تک کثیرہ تم ان کو ظاہر کرتے ہو اور بہت سے تم چھپاتے ہو چند ورق ایسے ہیں جو تم بنا کے لوگوں کے سامنے اس میں سے ظاہر کر دیتے ہو باقی ساری تورات کو چھپا کے رکھ لیتے ہو مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ اور تم وہ کچھ سکھائے گئے جو تم نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہارے آبا اللَّهِ کہہ دیجئے کہ وہ کتاب بھی اللہ نے نازل کی ناز فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ پھر ان کو چھوڑیے وہ اپنے خوض میں کھیلتے رہیں فضول بحث میں کھیلتے رہیں وہاگا کتاب مبارک الین اور یہ کتاب بابرکت ہے ہم نے اس کو نازل کیا ہے یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے ولی تم ام القرا ومن تاکہ آپ ام القرا اور اس کے ارد گرد والوں کو ڈرائیں ام القرا بستیوں کا مرکز مکہ به اور جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں وہ اس پر بھی ایمان لاتے ہیں وہم علا صلاطم یوحا فضون اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں ومن ازلم ممن افترا علی اللہ کا اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا او قال اوحی الیہ یا اس نے کہا کہ میری طرف وحی کی گئی ہے ولم یوحا الیہ شیء اور اس کی طرف کچھ بھی وحی نہیں کیا گیا ومن قال سانزل مثل ما انزل اللہ اور جس نے کہا کہ میں بھی ان قریب نازل کروں گا اسی طرح جس طرح کہ اللہ نے نازل کیا ولو ترى الظالمون في غمرات الموت کاش کہ آپ دیکھ لیں جب ظالم موت کے سکرات میں موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں والملائکۃ باسطو ایدیہم اور فرشتے اپنے ہاتھوں کو ان کی طرف پھیلانے والے ہوتے ہیں اخرجوا انفسکم اپنی جانوں کو نکالو الیوم تجزون عذاب الہون آج کے دن تم رسوا کن عذاب کی جزا دیے جاؤ گے بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق اس وجہ سے کہ تم اللہ پر ناحق بات کہتے تھے وکنتم عن آیاته تستكبرون اور تم اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے تو یہ جس دن فرشتے اس کی روح کو قبض کر رہے ہیں اسی دن کے بارے میں ہی کہہ رہے ہیں الیوم تجزون عذاب الہون کہ آج کے دن ہی تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا یعنی جس دن اللہ کا باغی نافرمان آدمی فوت ہوتا ہے مرتا ہے اسی دن سے ہی اس کا عذاب قبر و برزخ شروع ہو جاتا ہے تو یہ عذاب قبر کی دلیل ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب نہیں ہوتا عذاب جزا و سزا وہ قیامت والے دن ہی شروع ہوگی مرنے کے بعد مرنے والے کا جسم جہاں پر بھی ہوگا وہی اس کے لیے قبر ہے چاہے وہ چار پہ پہ ہو اللہ فرماتے ہیں تم اماتا ہوں ف بارہ نے اس کو بندے کو موت دی اور موت کے فوراً متصل بعد اس کو قبر دے دی مرنے کے فوراً بعد بندے کا جسم جہاں پر بھی ہے وہ اس کے لیے قبر ہے یہ تو احترام آدمیت ہے شریعت نے سکھایا ہے کہ اس کو گڑا کھود کے اور عزت کے ساتھ اس کو زمین میں دبایا جائے دفن کیا جائے نہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کے مطابق اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق مرنے کے فوراً بعد بندہ قبر میں ہی ہوتا ہے روح اور جسم دونوں کو عذاب ہوتا ہے یہ نہیں کہا کہ تمہاری روحوں کو عذاب ہوگا زندہ لوگوں کو خطاب کیا جا رہا ہے نا اور زندہ آدمی روح اور جسم کا مجموعہ ہے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں یعنی روح اور جسم کے مجموعے کو آج ہی عذاب دیا جائے گا عذاب روح اور جسم دونوں کو ہوتا ہے برزخ کہتے کسے اسی قبر کا نام برزخ ہے جہاں پہ بندے کا جسم پڑا ہوتا ہے اور کوئی علیحدہ شہ نہیں ہے برزخ اللہ نے کہا کا ما تمہیں کس نے بتایا کہ کیا ہے کتاب مرقوم وہ تو اس طرح کی کتاب ہے جس میں لکھا جاتا ہے وہاں پہ اندراج ہوتا ہے الیون الیین اور سجین میں اچھے اور برے لوگوں کے نام لکھے جاتے ہیں درج ہوتے ہیں وہ رجسٹر کا نام ہے کتاب ہے سورہ متفقین میں اللہ نے واضح کر دی لوگ ابھی بھی سمجھتے کہ شاید وہ کوئی مقام ہے جہاں پہ روحیں جا کے رہتی ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ نے تو کہہ دیا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ الیون کیا ہے تمہیں کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے کتاب ہے وہ تو کتاب کا نام ہے سجین اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب نیک آدمی کی روح قبض ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب فی میرے بندے کا اندراج الیین میں کر دو لکھ دو اور جو بد ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اختبو سجین اس کا جو لکھنا ہے وہ سجین میں لکھ دو تو یعنی کہ الین الین اور سجین کتاب ہے جگہ نہیں جہاں پر بھی جائے گا وہی اس کی قبر ہے اچھا۔ کہہ دیا نا کہ مرنے کے بعد بندے کا جسم جہاں پہ ہے وہ اس کے لیے قبر ہے اور وہیں اس کی روح لوٹائی جاتی ہے وہی پر اس کو جزا سزا شروع ہو جاتی ہے ہاں انسانوں کو نظر نہیں آتی یہ تو جاہلانہ نظریہ ہے ہے کہ رہتا جاہل لوگوں کا کہتے ہیں کہ جب تک مردے کو نہلایا نہیں تو وہ دیکھتا سنتا رہتا ہے

واسطے کوئی کام مشکل نہیں گا ترقی یافتہ لوگ نے کی مشکل ہونا پھر پاکستان جگہ شہر چلے فل اوے تو سہرا دے سہرا پے نے کھلے انہوں کو زمین مکتی نہیں پھر اگر انہوں نے دس کلو میٹر بھی دور جانا پوے نا مردے نے دفنا واسطے مسئلہ کونی ہر بندے کو آئی پی گڈیاں نے ان ہاں۔ پیدل توڑ کے یا کرایہ بھر کے تھوڑی جانا

اکیلے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا وہ ترک تم ماخول ناکم و را اب اور اپنی پیٹھوں کے پیچھے وہ کچھ چھوڑ آئے ہو جو ہم نے تم کو دیا تھا ما وما نرا معكم شفعاء اكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء اور ہم تمہارے ساتھ وہ سفارشی نہیں دیکھتے تمہارے جن کو تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارے شریک ہیں تم میں شریک ہیں یقیناً تمہارے درمیان آپس کا رشتہ کٹ گیا وضل عنکم کم ما کم تم تضغمون اور تم سے گم ہو گیا جو تم گمان کیا کرتے تھے